اور مدینہ میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مجھے سعودی گورنمنٹ نے بڑی منت کر کے یہاں بلایا ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ آپ تعلیم دے دیں تو میں دو دو چار سال کے کانٹریکٹ پر یہاں آیا ہوں تو امت کے تمام طبقات ان پڑھ پڑھے لکھے ناچنے والیاں اور امت کا وہ طبقہ جن کو آپ دیکھ کر نفرت کرو یہ خسرے مجھے کئی کافی عرصے خیال آتا تھا کہ خسرے بھی تو اللہ کے نبی کی امت ہیں ان کو بھی تو ہمیں ایمان کی دعوت دینی چاہیے مجھے یعنی کافی عرصہ مجھے خیال آتا تو ایک دفعہ ہمارے علاقے میں ہمارے تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے اس کے قریب میرا گاؤں ہے تو ایک جماعت آئی جس میں کچھ پرانے گانے والے تھے گلوکار تھے اور ایسے ہی وہ ناچ گانے کے بھی ماسٹر تھے لیکن اب وہ تبلیغ میں چل رہے تھے تو میں نے ان سے کہا یار یہاں ہمارے خسروں کا اڈا ہے وہاں جا کے ان کو لے کر آؤ کسی طرح وہ گئے تو انہوں نے ایک مقامی آدمی ساتھ کیا تو اب وہ بعد میں خود بتانے لگے کہ جب ہم نے وہ جھری میں سے جب نوک کیا نا تو جھری میں سے دیکھا تو ان کا بڑا گرو تھا بھاگی اس کو کہتے تھے تو بھاگی نے پوچھا کون ہے کہ ایک بندہ ہے تھے باقی مولوی ہیں وہ جس کی داڑھی نہیں تھی نا کہ ایک بندہ ہے تو باقی مولوی اچھا دروازہ تک کھولو انہوں نے دروازہ کھولا وہ جا کے بیٹھ گئے تو وہاں کوئی انڈین فلم لگی ہوئی تھی وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے اللہ رسول کہنے لگے حالی تسی فلم دیکھ رہے ہیں نے کہا دیکھو اچھا، بھائی وہ چپ کر کے بیٹھے رہے جب فلم ختم ہو گئی کہا بھائی اب ہم نے آپ سے بات کرنی انہوں نے کہا جی اسی حالی اپنا ریاض کرنا ہے کرو بھائی تو انہوں نے ناچنا شروع کر دیا تو آدھا پونا گھنٹہ وہ ناچتے رہے یہ چپ کر کے بیٹھے رہے نے کہتا ہے یہ کیوں جو مولوی ہیں جڑے جاندہ ہی کوئی نہیں انہوں نے بعد میں خود بتایا کہ ہم نے سوچا جب ہم ناچیں گے تو جو خود ہی بھاگ جائیں گے توبہ توبہ کریں دو لا حول والا پڑھ دو وہ تو گیا ہی کوئی نہیں کہ لے ہوں سن نہیں گی تو انہوں نے پھر کہا اچھا جی ہوں سناؤ کی گل ہے تو وہ ایک ان میں تھا نوجوان طارق اس کا نام ہے ادھر لاہور کا ہے وہ ون مین شو میں بہت ماسٹر پیس آدمی ہے تو اس نے ان سے بات کی تو ان کا جو گرو تھا نا بھاگی وہ تیار ہو گیا ساتھ آنے کے لیے تو وہ اس کا لے کر مسجد میں آئے تو میں نے کہا اس کو پہلے نماز پڑھاؤ نماز پڑھائی پھر میرے پاس بٹھایا تو میں نے پوچھا کبھی تو نے نماز پڑھی ہے کہا جی بس آج ہی پڑھی میں نے کہا اس سے پہلے کہا جی زندگی میں آج تک نہیں پڑی میں نے کہا کوئی جمعہ پڑھا ہو کہا جی نہیں جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا میں نے کہا کوئی عید پڑھی ہو کہا جی عید بھی آج تک نہیں پڑی یہ میرا پہلا سجدہ ہے جو میں نے اللہ کو کیا ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں آتے ہو عید تو پڑھ لیا کرو کہا جی لوگ جو نفرت کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں آتے ہم نہیں آتے خیر میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اکرام کیا بڑے بڑے اس نے بال چھپا لیے نا وہ بڑی ساری پگڑی باندھ کے نا تو اس نے بال سارے سے اوپر کٹھے کر کے یوں پگڑی باندھ لی ہوئی تھی تو میں نے اس کا بڑا اکرام کیا بڑی محبت سے بٹھایا تھوڑی بات کی اگلے دن پھر اس کو بلایا پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اگلے دن پھر اس کو بلایا تو وہ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا جی سانتا جی مولوی نیڑے نہیں لگن دین گلاس نو ہاتھ لا بھی تو انہوں میں دو چھڈ دین تو سانو نال باہر روٹی کوائی جانے ہو پھر میں نے اسے کہا تم ایسا کرو یہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی ہے نبی میرا بھی ہے تیرا بھی ہے تو دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جا کہا اچھا جی چلا جانا تو وہ تین دن کے لیے پھر جماعت میں گیا ہوتے اکثر تو یہ مرد ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں گزرے وہ جماعت میں گیا یہ کوئی میں آپ کو چھ سال پرانی بات بتا رہا ہوں سات سال تین دن کے بعد وہ واپس آیا ہے تو اس نے ناچ سے توبہ کی پہلی صف کا نمازی بنا داڑھی اس نے رکھی شادی اس نے کی اللہ نے اس کو بچے دیے اب وہ قرآن سیکھتا ہے نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے اور ایک اس نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا گل ہے مولانا صاحب میں نے عمدہ جانا کچھ نہیں میرا خرچہ ان ساری ہے جاتی تو تیرے ذمے میں کہا چلو وہ میرے ذمے تو ہے کام چھڑ دے وہ کہا ہم تو تنکا توڑ کے راضی نہیں ہے تو اب ہم مجھے کام تو کوئی آتا کوئی نہیں لہٰذا میرا خرچہ تو نے اٹھانا ہے جب تک تو زندہ ہے یا میں زندہ میں نے کہا چل ٹھیک ہے جب تک میں زندہ ہوں تو زندہ ہے تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا اس نے کوئی دسیوں ناچنے والوں کو بلا کر میرے سامنے ان کے بال کٹوائے ان سے توبہ کروائے ایک ناچنے والا مجھے پھر نظر آیا سرخی پاؤڈر لگایا ہوا اور میں کہا ترنل کی بنی آندا جی مسجد وڑیاں مولوی صاحب آ کے خسرا کدے وڑایا کڈو نبایا بس پھر مڑ ٹور پہ ہمارے تلمبا میں بہت پرانا بازار حسن ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا مظفر خان شہید پانچوں بیٹوں سمیت شہید ہوا تھا عبداری روڈ پر اس کی قبریں ہیں بیٹوں سمیت تو تلمبا ملتان کا ایک صوبہ تھا اس وقت بہت بڑا شہر تھا یہ تو اس نے جب تو فتح کیا تو ملتان یہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں ہے تو شیر سنگھ نے یہ فتح کیا تھا پھر رنجیت سنگھ بعد میں خود آیا تھا تو اس نے ایک بازار حسن کی بنیاد رکھی تلمبے میں اب تک وہ قائم ہے اب پہلے والی رونق نہیں ہے لیکن اب بھی ہے سارا کچھ دھندا ہوتا ہے تو پھر میں نے سرگودے میں ہمارا ایک ساتھی ہے اس نے وہاں بازار حسن میں کام کیا کئی لڑکیوں سے توبہ کروائی کئیوں کی شادیاں کروائیں تو میں نے اس سے کہا یار تم ادھر تلمبے جماعت لے کر آؤ میں اپنے یہ جو ہمارے علاقے کی ہیں بچیاں میں ان میں چاہتا ہوں کوئی اللہ کی بات ہو تو وہ آئے جماعت لے کر اور گئے بازار حسن تو انہیں وہاں کی لڑکیوں کو اکٹھا کیا تو ان سے اس نے بات کی اور کہا بیٹیو میں تمہارے سر پہ اماں فاطمہ کی چادر ڈالنے آیا ہوں یہ کہنا تھا کہ ساری طوائفیں ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں اور کہنے لگیں یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے ہو اتنا روئیں کہ اس کو بھی رلا دیا کہ یہاں تو ہمارے کپڑے اتارنے لوگ آتے ہیں تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے ہو ایمان بھی کیا چیز ہے پھر خالد عباس ڈار ہے وہ تین دن کے لیے ہمارے تلمبے جماعت میں آیا جواد وسیم ایک اداکار ہے میں نے ان کو بھیجا میں نے کہا جاؤ ان سے بات کرو پھر وہ گئے انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مطالبہ رکھا کہ آپ کہو مول طارق جمیل جو ہمارے علاقے کا اتنا مشہور ہے لوگوں میں واز کرتا ہے ہمیں ہمیں کیوں نہیں اللہ کی بات سنا تھا اسے کہو ہمیں اللہ کی بات سنا ہے تو میں نے ان سے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنایا ہوا ہے گرامر بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے تو اس اسکول میں میں نے ان کو جمع کیا کوئی ساٹھ ستر کٹھی ہوئیں کچھ ایجڈ کچھ جوان تیس پینتیس جوان تھی دبئی ناچنے جاتی تھیں تو میں نے ان میں بیان کیا میں نے صرف کیا بیان کیا کہ عورت کا دین میں کیا مقام جب یہ ماں ہوتی ہے تو کیا مقام بہن ہوتی ہے تو کیا مقام ہے بیوی ہوتی ہے تو کیا مقام ہے بیٹی ہوتی ہے تو کیا مقام جب میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی اور میں عشق کی نماز کے لیے مسلح پہ ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان میں نماز دوبارہ شروع کر سا حکم کرو کی حکم تو وہ اتنا روئیں وہ کون عزت بیچتا ہے جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر طوائفوں کے اڈے آباد ہو جاتے پھر عزتیں نیلام ہو جاتی قربان جاؤں اللہ کی رحمت میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل کفل ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق چھ لاکھ روپیہ بنتا ہے جب اس کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا تو دیکھا تو وہ رو رہی تھی تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا کہ فل میں پیشہ ور نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دی جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی کیا ظلم و ستم ہے یہ کوئی تھوڑا ظلم ہے کہ پیسہ ہو اور زکوٰۃ نہ دے ذمہ دار ہو اور فصل کا عشر نہ دے تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ اس نے کہا تو میری بہن ہے جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا اور میں بڑا کتا انسان ہوں میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دو اور کفل کو نہیں پتا کہ اگلے گھڑی فیصلہ کیا ہو چکا ہے وہ بچی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا یہ ایسا نامی گرامی بدماش تھا کل نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے آتا وہ ایسا غلط انسان تھا تو میں اس شہنشاہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤں ارے تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی ہو تمہارے لیے تو دو مہربان ہیں ایک اللہ اوپر ہے ایک نیچے محمد مصطفیٰ ہے وہ تو بنی اسرائیل کا ہے اس کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کی پشت پناہی نہیں ہے لیکن میرے اللہ نے کیا کیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے جاؤ جنازہ پڑھو جاؤ جاؤ جاؤ کفن دو دفن کرو کندھا دو کہ جس رب نے پکڑنا تھا اس نے معاف کر دیا ہے میں نے کوئی پونا گھنٹہ بات کی وہ زارو قطار روتی ہوئی وہاں سے گئیں تو دو تین دن گزرے تو مجھے مجھے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ایک بچی بھاگ گئی اپنے رشتہ دار کوئی اور تھے ان کے جا کے پاؤں میں گر گئی میری کہیں شادی کرا دو مجھے اس گند سے نکال دو دو تین بچیوں نے توبہ کی کہ ہم اب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو اب ہم یہ کام نہیں کریں گے پھر ایک بچی کا پیغام آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں ساتھ ایک اس کی نمبردار نہیں وہ جو بیچ میں پھر بڑی ایجڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو وہ جوان لڑکیوں سے بھی خطرناک ہوتی ہے جو سودے کرواتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے ایک وہ نمبردارنی ایک وہ بچی وہ دونوں میرے پاس میرے گھر آئیں ملنے کے لیے تو وہ وہ بچی رونے لگی کہنے کہ میاں صاحب میری کتھائیں شادی کرا تھا میں نے میرے براما وٹ چھڑیا مار مار کے کہ سانو کما کے دے میں جمیں کماؤں آئی تو میں انہوں نے آخیا ہوں میں نے ٹوٹے ٹوٹے کر چھڈو میں ایک گندا کم نہیں کرنا تبلیغ نے صرف ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی ہے بالا خانوں میں پہنچ کر بھی اللہ کی بات کو پہنچایا میں نے کہا بیٹی تو غم نہ کر جب بھی کوئی مجھے مناسب رشتہ ملا میں تیری شادی کروں گا جب تک تیرا رشتہ نہیں ہوتا تیرا خرچہ میرے ذمہ ہے وہ نمبردارنی کی تین بیٹیاں تھیں ان کو وہ گھنگرو بندھا رہی تھی نچانے کے لیے تو آ کر کہنے لگے مولانا صاحب میں توبہ کیتی ہے میری دھیاں نو بچا لو میں کہ اللہ بچا اللہ میں کی بچا سکنا اب اس نے ایک کی منگنی کر دی ہے اور وہ وہ وہ جگہ ہی چھوڑ دی اور دو کو تینوں کو بچا لو تین زندگیاں بچ گئیں تو اس طرح کتنی عورتوں کو میں جانتا ہوں جو بازار حسن کی تھی لیکن بازار چھوڑ کے کوئی شادیاں کر گئیں کوئی باہر نکل نکل گئیں یہ تبلیغ بڑا عجیب کام اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا ہے ساری دنیا میں پھرا ہوں اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا تو میری گزارش ہے آپ لوگ چھٹیاں لے کر تبلیغ میں جایا کرو جمعرات کو جب آپ یہاں ہو تو وہ مرکز میں رات میرا بیان تھا وہاں جا کے بیان سنا کرو جب ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کرو ایک اللہ کے ایک جہاد ہے جو سرحدوں پر ہوتا ہے ایک جہاد ہے جو اندر ہوتا ہے جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں رات کو پہرے دے رہے ہیں ان کی ایک رات کا پہرا اور تم لوگ جو راتوں کو پہرے دے رہے ہو تمہارا ایک رات کا پہرا وہ اس سو سال کی عبادت سے بہتر ہے جس کا ہر دن سو سال کے برابر ہو تو اپنی ڈیوٹی کو صرف تنخواہ نہ سمجھو کہ تنخواہ لبنی اپنی ڈیوٹی کو بندگی سمجھو عبادت سمجھو لوگوں کی خدمت کرو لوگوں کے کام آؤ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی پچھلی پہ توبہ بھی کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب چھٹیوں میں کوئی وقت لگانے کے بھی ارادے فرما لو اور کو اپنے نام بھی بتا دو پھر دعا کرا لیتے ہاں جی فرمائیں جی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے یہ ارادہ جی جی بھائی ارادہ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہتے یہ ارادہ تو کریں چھٹی تو اللہ دلائے گا ان کے ذمہ ارادہ کرنا ہے ماشاءاللہ چار ماہ کے لیے چلے کے لیے ارادہ فرمائے جی اللہ قبول فرمائے ہاں جی ستمبر سے چل رہا جی سارے پولیس والے ہیں اللہ قبول فرمائے ہاں جی اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ہاں جی ارادہ تو بھائی سارے کر لو نا چار مہینے کے لیے چالیس دن کے لیے ہاں جی کم سے کم تین دن کے لیے تو سارے بھائی ارادہ کر لو اللہ قبول چار مہینے کا اللہ قبول ہاں ہاں جی ہاں جی جماعت تین دن تو ہر مہینے لگا سکتے ہیں ہر مہینے تین دن کی ترتیب بناؤ چھٹی لے کر چھٹی مل جائے تین دن لگاؤ نہ ملے اگلے مہینے کو ترتیب بنا لو آپ کی ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں ڈیوٹیوں میں نماز کو ضرور زندہ کرو تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں براہ راست اللہ کے دربار میں قبول ہوں دروشری پڑھ لو اللہم لکا الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انکا اہل و المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار یا اللہ ان سب بھائیوں کو عدل والا بنا دے انصاف والا بنا دے یا اللہ خیر اور برکت کے پھیلنے کا سبب بنا دے ظلم و ستم کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے میرا مولا تیری ساری دھرتی صرف میرا ملک نہیں پوری دھرتی ظلم و ستم کی چکی میں آ گئی ہے آج کے فرعون مصر کے فرعون سے بڑے بن چکے ہیں آج کے قارون مصر کے قارون سے بڑے بن چکے ہیں یا اللہ یا اللہ مصر کے فرعون نے تو صرف ستر ہزار ذبح کیے تھے تیری پکڑ آ گئی تھی ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے ہیں اور ابھی تک تیری پکڑ نہیں آ رہی ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں پر تیرے آگے ہم وا ویلا تو کر سکتے ہیں اپنے دکھڑے تو سنا سکتے ہیں اپنا غم تو تجھے بتا سکتے ہیں میرے آقا ساری دھرتی کے فرون خدا بن چکے ہیں تیری سنت ہے جب کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تو اسے دکھا دیتا ہے کہ خدائی تیرا کام ہے شہنشاہی تیرا کام ہے ہمارے فرعون بڑے فرعون بن چکے ہیں مصر کے قارون نے صرف مصر لوٹا تھا ہمارے قارونوں نے تو چھ بر اعظم لوٹ لیے یا اللہ تیری دھرتی پہ کروڑوں معصوم بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں یا اللہ اور اگلی صبح ان کے لیے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہے اور قارون آج کے سونے کے برتنوں میں کھاتے ہیں ایک ایک کھانے پر لاکھوں روپے اڑاتے ہیں اے میرے آقا تیرے آگے ہماری فریاد ہے سن لینا یا اللہ ہمارا نہ کسی حکمران پہ دعویٰ ہے نہ گلا ہے نہ آس ہے کہ ہمیں پتہ ہے تو جو روٹ گیا ہے تو نہیں مانے گا تو نیچے کام نہیں ہوگا تو مان جانا یا اللہ تو مان جانا یا اللہ تو مان جانا یا اللہ اپنے محبوب کے آنسوں کے تو فیل مان جا ہماری جولی میں کوئی عمل ہوتا ہم تجھے اس کا واسطہ دے کے ماں ہماری تو جھولی خالی نہیں ہے پھٹی ہوئی ہے میرے ہم وہ فقیر ہیں جس کا کشکول بھی بھی ٹوٹا کی جھولی پھٹی جس کا دامن بھی تار تار بس تیری رحمت کی آس ہے تیرے حبیب کے آنسوں کی آس ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تیری دھرتی فرونوں نے تنگ کر دی ہے قارونوں نے مال سمیٹ لیے ہیں شدادوں نے ظلم و ستم کی آگ لگا دی ہے آج کے فرعون کہتے ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے بلاؤ اسے ہم تجھے بلانے کے لیے آتے ہیں یا اللہ تو آجا اپنی قدرت کو دکھا دے اپنی طاقت کو دکھا دے اپنی کبریائی کو دکھا دے کہ آج بھی تیرا ہی راج ہے تیرا ہی حکم چلتا ہے جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹ گیا اور ہمارا نصیب ڈوب گیا ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں تو نے ہمیں ایسوں کے حوالے کر دیا ہے جو ہمیں بیچ کے کھا رہے ہیں ہمارے مول لگا رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے سودے کرتے ہیں اپنی چوپڑی روٹی کے لیے اپنی لذتوں کے لیے میرے مولا انہوں نے تیرے محبوب کی امت کے گھر اجاڑ دیے غریبوں کے چولہے بجھا دیے غریبوں کی بچیوں کی چنیاں اتار لیں ان کے گھر بلڈوز کر دیے اے کریم آقا تو تو سن یا اللہ دنیا کے بادشاہوں کو تو سنایا بھی کبھی نہیں تجھے سناتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے رات کے آنسوؤں کے توفیل طائف میں کھائے ہوئے پتھر اور بہے ہوئے خون کے صدقے میں اور عہد میں بکھرے ہوئے خون اور ٹوٹے ہوئے دانت کے صدقے میں یا اللہ مہربانی کر دینا یا اللہ تو اب فیصلہ بدل دینا اپنے غصے کے فیصلے واپس لے لینا لے لینا یا اللہ فیصلے واپس لے لینا اپنے رحم و کرم کے فیصلے اتار دے یا اللہ اپنے فضل و احسان کے فیصلے اتار دے یا اللہ بے بس ہو گئے ہیں یا اللہ تو سے ڈرنے والے بندے تیرے دیانتدار بندے میرے مولا وہ پس رہے ہیں سرمے کی طرح پس رہے ہیں تیرے نافرمان بد بددیانت ظالم فرعون صفت وہ دن درا پھر رہے ہیں تو نے ان کی رسی لمبی کر دی تیرا ہر فیصلہ حق ہے پر ہم جو کم ظرف ہیں ہم سے جو برداشت نہیں ہوتا ہم سے جو سہا نہیں جاتا تیری منت کرتے ہیں اس دراز رسی کو لپیٹ دے اب اس دراز رسی کو لپیٹ دے اب اس دراز رسی کو لپیٹ دے اب اب اپنی قدرت کو ظاہر فرما اپنی قدرت کو ظاہر فرما اپنی قدرت کو ظاہر فرما کن فیکون کی طاقت کا اظہار فرما کن فیکون کی طاقت کا اظہار فرما کن فیقون کی طاقت کا اظہار فرما ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو ہماری عزتیں نیلام کر گئے ہماری دنیا بیچ گئے ہمارا دین بیچ گئے ہمیں ایسے پتھروں کے حوالے نہ فرما ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے جو تڑپ کے اٹھے کہ دین مٹے اور میں زندہ ہوں کوئی عمر جیسا دے جو راتوں کو اٹھ کے بھی پھرے اور دن میں بھی بیٹھ کے آنسو بہائے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو پوچھا عمر جائے گا ہمیں کوئی عمر جیسے عطا فرما جن کی برکت سے تو نے دھرتی کو عدل سے بھر دیا تھا ہمیں کوئی عثمان جیسا عطا فرما جو حیا کی چادر پہنا دے آج کے باطل نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے ہماری مسلمان عورت کپڑوں سے باہر آ رہی ہے اے کریم مولا کوئی عثمان جیسا دے دے جو سب کو حیا کی چادر پہنا دے اندھیرے شائع ہیں جہالت کے کوئی علی جیسا دے جو علم کے چراغ روشن کر دے اور ہدایت کی ہوا کے چلنے کا سبب بن جائے ان سارے بھائیوں کو قبول فرما ان افسران ماتایتان کو قبول فرما یہ جس جس شعبے میں ہیں انہیں اپنے شعبے میں عزت عطا فرما ترقی عطا فرما انہیں ظلم و ستم سے بچا انہیں جھکنے دبنے سے بچا انہیں ہر قسم کی زیادتی کے پریشر کے سامنے تو صد سکندری بنا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما ان کی اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما جو ہم زندہ ہیں ہمارے جب خاتمے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما پورے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما یہ دہشت گردی یہ قتل و غارت یہ خون کا بہنا یا اللہ کرم کر دے کرم کر دے جس گناہ کی وجہ سے یہ پکڑائی ہوئی ہے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمیں انہوں نے بے بس کر دیا تو تو بے بس نہیں ہے ہم لاچار ہیں تو تو لاچار نہیں ہے تو تو چارہ گر ہے ہم لاچار ہیں تو تو چارہ گر ہے ہم لاچار ہیں وہ بڑھیا نے تجھے کہا تھا میں تو کوئی نہیں تھی تو تو تھا تو کہاں چلا گیا تھا ہم تیری منت کرتے ہیں یہ ہمارے خون کی ہولی کھیلنے والے ہماری طاقت سے تو باہر ہیں پر تیری طاقت سے تو باہر نہیں ہے ہم تو بے بس آجز ہیں تو تو آجز نہیں ہے ہم تو موجود نہیں پر تو تو ہر جگہ موجود ہے یا اللہ اپنی قدرت کن کو ظاہر فرما اور ان یا اللہ فتنہ پھیلانے والوں کو تو عبرت کا نشان بنا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما ہمیں بدیانت اور ظالم اور خائن لوگوں کے تسلط سے آزادی عطا فرما یا اللہ راضی ہو جا ان سارے بھائیوں سے کو جزائے خیر عطا فرما تو ان کے بڑے افسر یا اللہ مختار صاحب کو بھی یا اللہ ان کے جتنے اور صاحبان تشریف لائے ہیں ان سب کو بھی جنہوں نے یہ ساری مجلس کے لیے کوشش کی محنت کی ان کی نیک نیتی کو خلوص کو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے کا ذخیرہ بنا اور ہم سب کی اس مجلس کو اپنے اے اللہ رضا کے خزانوں میں ڈال کر قبول فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار فلاخرت حسن وکینہ ضابنار و صلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین برحمت قیام